بسم الله الرحمن الرحيم سورت کا آخری حصہ ہے ایک اہم مضمون پر اس سورت کو ختم کر رہے ہیں گزشتہ تو ایک اہم آیت دی تھی اور فرمایا تھا کہ ایمان والوں کو نصیحت اور واس سے فائدہ ہوتا ہے واضح میں کیا ہوگا کیا سمجھائیں گے اور کیا کہیں گے اور کیا نصیحت ہوگی یہی ہوگا کہ اپنے مقصد زندگی پر اپنی زندگی کو گزارو کی طرف اشارہ کر رہی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان دونوں کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ عبادت کریں مفسرین فرماتے ہیں کہ عبادت اور یعبدون سے مراد معرفت رب ہے اور جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا اللہ کو یاد زیادہ کرے گا جتنے اہل اللہ ہیں ان کی عبادتیں دیکھیے ان کی تعداد دیکھیے کیوں اس لیے کہ ان کو اللہ کی معرفت زیادہ ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں مستغرق رہتے ہیں یہاں فرماتے ہیں کہ جنات کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے ان کو بنایا وہی کام یہ کر سکیں گے دوسرا کوئی کام نہیں کر سکنا چاہیے تو جب عبادت کے لیے بنایا ہے تو عبادت ہی کر سکنا چاہیے دوسرا کچھ نہیں کرے دیکھو جیسے ایک درخت اللہ نے پیدا کیا ہے سیب کا درخت اس کو کام دے دیا ہے کہ تجھے پھل دینا ہے وہ اپنے موسم میں پھل دے گا آپ سیب کا پھل لگائیں لیمبو کی امید نہیں رکھ سکتے سیب کا درخت لگا کے کیلوں کا امکان نہیں ہے کوئی کہے کہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے کہ سیب کے درخت پر کیلے پیدا ہو جائیں ہاں اللہ کی قدرت نہیں ہے لیکن اللہ نے ہر چیز کو ایک کام دے دیا ہے وہ کام پر اس کو آگے بڑھنا ہے وہی کام اس کو کرنا ہے پرندے کو چہچہانے کا کام دیا ہے اڑنے کا کام دیا ہے تو وہ اڑے گا وہ چہچہائے گا بس یہ اس کا کام ہے اس طرح انسان اور جنات کو کام دے دیا ہے تو یہ تو اس کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ایک لفظ بڑھایا ہے ان کی قرآن میں کہ الا ان جنات میں بھی ایک تابے دار مخلوق ہے ایمان تابے داری کا نام ہے ایمان انقیاب کا نام ہے مومن اللہ کے حکم کا منقاد اور فرما بردار ہوتا ہے اسی کو مومن کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہاں مومنین ہیں اصل مومن کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے ان کا تو سب کو آنا چاہیے لیکن سب ہوتے نہیں ایک قول تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک ارادہ تکمینی ہے ایک ارادہ تشریح ارادہ تکوینی میں تو یہ تھا کہ سب عبادت کریں لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیار دے دیا کہ مقصد یہ ہے تمہارے پیدا کرنے کا لیکن تم کو اختیار دے دیں کیا کرنا ہے تم کو اب جو مومنین ہیں وہ تو اپنے مقصد کو لے کر زندگی گزارتے ہیں عبادت میں اللہ کی فرما برداری میں انقیاد میں تو جب انہوں نے اپنے تشریح اختیار کا اچھا استعمال اور صحیح استعمال کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ انہیں حجر دیں گے بدلہ دیں گے جنت دیں گے راضی ہوں گے سب چیزیں اس پر آئیں گی اور جو اس کے خلاف کرے گا اس کو سزا ملے گی یہاں کن کو سزا ملنی ہے اللہ نے ذکر فرمایا بس تو اصل مقصود انسانوں کی پیدائش کا عبادت کرنا ہے لیکن عبادت کے بعد میں ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس دونوں راستے ہیں فلحمہ فجور و تقوا اچھا کام بھی آپ کر سکتے ہیں برا کام بھی کر سکتے ہیں آپ کیا اختیار کرتے ہیں اس پر آپ کے جنت جہنم کا فیصلہ ہو اچھا اختیار کرتا ہے عمل تو اس کا اچھا نتیجہ اور اچھا سمرا اور اچھا اجر اللہ کے یہاں ملنا طے ہے اور غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالی کے یہاں بدلہ ملے گا لیکن انسانوں کے کان میں یہ بات ڈال دی جنات کے کان میں یہ بات ڈال دی یہاں سے ایک بات کا پتا چلا کہ جیسے انسانوں میں فرما بردار اور نافرمان ہے اس طرح جنات میں بھی فرما بردار اور نافرمان ہیں بعض جنات بڑے عبادت گزار بڑے طاقت والے اور بڑے نیک سالے ہیں وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے جیسے نیک لوگ کسی کو پریشان نہیں کرتے اور جو گنڈا گرد قسم کے لوگ ہیں وہ ہر وقت شرارت کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں لوگ ان سے ڈرتے ہیں کہ مار دے گا نقصان پہنچا دے گا ایسا جنات میں بھی ہے طبقہ جو نقصان پہنچانے والا ہے پسند ہے اور ان میں بہت لمبی تقسیم ہے یہاں تک کہ کوئی ہنفی بھی ہے کوئی شافعی بھی ہے اور کوئی صحیح عقیدے کا ہے اور کوئی غلط طبقے کا بھی ہے علماء نے لکھا کہ جتنے انسانوں میں طبقے ہیں اتنے جنات کے اندر طبقے ہیں سب ہیں ان میں بھی لمبی لمبی عمروں کے جنات ہوتے ہیں عاملین کو پتا چلتا ہے عام طور پر ہم جیسوں کو پتا نہیں چلتا وہ بتاتے ہیں تمہارے گھر میں بارہ سو سال کی عمر کا جنات ہے جبکہ یہ گھر کو بیچارے کو مشکل سے دس سال ہوئے ہیں اور تمہارے یہاں بہت بسیرا ہے اور تم سے بہت محبت ہو گئی بھائی اس میں کیا ہیرے لگے ہیں کہ اس سے محبت ہوئی ہے کسی زمانے میں ایک خاتون تھی انہوں نے اچانک کاروبار شروع کیا اور طرح طرح کی چیزیں بتانے اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے کو پوچھا کہ آپ کو یہ کہاں سے علم حاصل ہوا کہ میرے پاس بزرگ جنات جو ہیں وہ آتے ہیں میں اپنی قبرستان کے پاس سے رات کو جا رہی تھی بزرگ جنات نے دیکھ لیا تو میرے ساتھ ہو گئے میں نے کہا بزرگی کا یہی کام ہوتا ہے کہ چلتی پھرتی عورتوں کے ساتھ ہو جائے تو جنات میں بھی طبقے ہیں اچھے ہیں برے ہیں نیک بھی ہیں برے بھی ہیں تو طبقہ جناتوں میں بھی ہے جیسے انسانوں میں پہلے دنیا کو اللہ نے بنایا تو جنات بھیجے گئے تھے ان کی بستی پہلے تھی لیکن شرارت بڑھ گئی حد سے زیادہ تو ان کو بھگا دیا جنگلوں کے اندر اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام ان کی ضروریت کو آباد کر دیا اس لیے جنات کا تذکرہ پہلے فرمایا اور انسان کا تذکرہ ہے لیکن ہر سمجھدار آدمی اتنی بات تو سمجھ سکتا ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے لیکن عبادت تک پہنچنے کے لیے کچھ ضروریات ہیں اللہ نے اس سے روکا نہیں وہ کرو اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے اس میں کام بہت آسان کر دیں ایک حدیث شریف میں ہے کہ اعلان ہوا کہ بھائی ہے کوئی کام کرنے والا کہ وہ کام کرے گا ہم اس کے مطابق اس کو اجر دیں گے صبح میں اعلان ہوا کہ صبح سے کام کرنا ہے دوپہر تک ٹھیک ہے اجر ملے گا کون تیار ہے تو بنی اسرائیل تیار ہو گئے چار ہزار سے زیادہ نبی آئے بنی اسرائیل اور بڑے بڑے اول العزم آئے جیسے حضرت علیہ السلام یہ قوم تیار ہو گئی انہوں نے صبح سے دوپہر تک کام کیا دوپہر کو ایک اور اعلان لگا کہ ان کا کام جمتا نہیں ہم کو ایک اور امت کی ضرورت ہے جو زور سے اثر تک کام کرے تو نسارا میں خسارا یہ کھڑے ہو گئے عیسائی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ہم لوگ کام کریں گے کام ان کو دیا زور سے لے کر اثر تک تھا کانٹریکٹ یہ تھا کہ ایک ملیں ملے اثر کے کنارے پر ان کا کام بھی ختم ہوا اعلان ہوا اثر سے مغرب کون کام کرنے کے لیے تیار ہے کام کم کرنا ہے لیکن ہم دگنا اجر دیں گے ڈبل ویجیز دیں گے سرکار کی امت کھڑی ہو گئی کہ ہم کام کریں گے اللہ اللہ نے فرمایا تم کو دگنا اجر دے دیں اب ان لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیا تھا کہ کام یہ کہہ رہا تھا اس میں بھی کم ٹائم بھی کم اور دام زیادہ ایسا کیوں ہم نے کام لمبا کیا اور یہ کہہ رہا اجر دے رہے دوسروں نے کہا ہم نے بھی کام جو ہے خوب کیا اور یہ کہہ رہا اجر دے رہے اس کو ہمارے بزرگ نے مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی مکان بنا رہا تھا تو اس نے مزدور تلاش کی ہے بات تو طے ہوئی تھی کہ رات تک کام کریں گے لیکن دوپہر کو چڑھ کر مکان میں دیکھا تو کام ڈھنگ کا نہیں تھا تو دوپہر تک کا جو ہوتا تھا اس کو دے دیا اور روانہ کر دیا اس کو پوچھا کہ بھائی تجھے جو دیا اس سے خوش ہے تو نہیں میرا جو گھنٹوں کے حساب سے ٹھیک ہے دوپہر کے بعد باقی کام کرنے کے لیے دوسرے مزدور کو لائے اس کا کام بھی کچھ ٹھیک لگا نہیں کام پھر بھی باقی رہ گیا تو شام کے کنارے پر اور کسی کو تلاش کیا یوں کہا تو تھوڑا کام کر لیکن ہم ڈبل دے دیں گے اس نے کام نہایت عمدہ کیا خوش ہو کر ڈبل اس کو جو ہے ویتن اور ویجیز دے دیا اب پہلے والوں نے پوچھا کہ بھائی ان کو ڈبل کیوں دیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کو جو سنگل دیا اس میں کوئی کمی ہے تمہارے کام کے مطابق ٹھیک دیا ہے کہ نہیں کنیکٹ دیا تو بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ نے ان کو ڈبل کیوں دیا فرمایا وہ میری مرضی کی بات ہے مجھے ان کا کام پسند آیا پیسہ میرا ہے مجھے جیسا ٹھیک لگے دوں تم کو کم نہیں دیا ہے اور ان کو میں نے اپنی مرضی سے اپنا مال ہے دیا ہے اس لیے تم کو اس میں چوں اور چیرا کرنے کی ضرورت نہیں اللہ نے سرکار کی برکت سے تھوڑا کام کرنے پر زیادہ اجر کا وعدہ کر دیا تو کام تو ہے تھوڑا چوبیس گھنٹے میں پانچ نماز کا پڑھنا کیا مشکل ہے تھوڑی دیر تلاوت کا کرنا کیا مشکل ہے تھوڑی دیر اللہ اللہ کرنا کیا مشکل ہے لیکن انسان اس کو اپنے سر پر ایک برڈن بنا لے گا تو اس کو مشکل لگے گا ورنہ مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کوئی کام ان کی طاقت سے زیادہ دیا نہیں ہے اللہ دے سکتے ہیں کہ نہیں عشاعرہ فرماتے دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے کہ تکلیف مالا ہوتا دے دیں گے یعنی انسان کی کیپیسٹی اور اس کی لائبلٹی سے زیادہ اس کو جاب دیں کر سکتے ہیں اللہ لیکن کرتے نہیں ہیں لیکن اللہ اس پر قادر ہے بندوں کو کرنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں اشاعرہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے نہیں ہیں تو فرماتے ایمان والوں نے تو یہ فکر کو اوڑھ لیا اور عبادت میں لگ گئے دوسرے دوسرے کاموں کے اندر لگ گئے انہوں نے کھوڑ کر دی انہوں نے نقصان کیا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تمہاری پیدائش کا مقصد اور آبجیکٹ آف لائف کیا ہے عبادت اللہ کو پہچاننا اور جتنا اللہ کو پہچانو گے اتنا عبادت ہوگی اتنا اللہ کا قرب اتنا اللہ کے ساتھ جڑنا اتنا ذکر اللہ اتنی فکر تمہارے اندر آئے گی آگے چل کے ایک اور قدم بڑھا لیا انسان روزی کی ادھیڑ پن میں اور رزق کے چکر میں جو مقصد ہے اس سے دور زندگی گزارتا ہے اور اسی میں لگا رہتا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا جو تم کر رہے ہو کہ رات دن روزی کے چکر میں جو مقصد دیا تھا اس سے دور زندگی گزارتے ہو میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم کما کما کے لاؤ اور میرا خزانہ بھرو میرا خزانہ تو بھرا ہوا ہے اور میں قیامت تک تم کو دوں گا تو بھی ایک قطرہ کم نہیں ہوگا ایک سوئی کے ناکے کے برابر کمی نہیں آئے گی تو مجھے کہاں ضرورت ہے تمہارے کمانے کی جو کچھ نہیں کماتے میں ان کو بھی دے رہا ہوں پرندے کچھ نہیں کما کے دیتے لیکن ان کو ہم دے رہے اور کتنا ان کو اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ بھوکے اپنے گھونسلوں سے نکل کر جاتے ہیں یہ یقین لے کر جاتے ہیں کہ پیٹ بھر کے آنا ہے اور آتے ہوئے یہ یقین ہوتا ہے کہ جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے ان کے پاس کوئی بیلنس نہیں ہے ان کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے لیکن اس کو کل کی فکر نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس کو میری آج کی اور کل کی فکر ہے میں جب تک جیوں گا وہ میرے رب کو فکر ہے جس نے پیدا کیا اس کو فکر اولاد آتی ہے ماں باپ کو فکر اب ان کو روزی دینا ہے اللہ فرماتے ہیں ہماری فکر ہے نہ تم اپنے مویشیوں کے لیے روزیاں پیدا کرو ان کے لیے چیزیں پیدا کرو اور دو اسباب کی لائن سے کرتے ہو کرتے رہو لیکن اگر کچھ نہ کرو تو کیا یہ مویشیوں کو مار ڈالوں گا میں بہت چیزیں میں نے پیدا کی ہیں اس میں سے کھائیں گے اور تم کو بھی میں دوں گا لیکن ہم لوگوں نے روزی کی اور کمانے کی اس قدر فکر اوڑھ لی کہ جو اصل فکر دے کر بھیجا تھا اس سے دور زندگی گزارنا شروع کر دیا اور وہ عبادت ہے طاعت ہے اللہ کی معرفت اس سے دور زندگی گزار رہے ہیں اللہ فرماتے ما اری تو من رسک میں نہیں چاہتا کہ تم کما کے مجھے دو اور میں کھاؤں اللہ تعالیٰ کے اعمال معلت بل ہیں کہ نہیں ہیں یہ ایک مسئلہ ہے ہو سکتے ہیں معلت بل لیکن ہے نہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ارے باپ کی غرض ہوتی ہے استاد کی غرض ہوتی ہے شخص شیخ کی غرض ہوتی ہے اللہ کی بندوں سے کوئی غرض نہیں دیکھو اس کو سمجھو ایک باپ جو ہے اپنی اولاد کو پیدا ہونے کے بعد سے محنت کرتا ہے پیسہ لگاتا ہے کماتا ہے کھلاتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ میری بڑھاپے میں لاٹھی بنے گا مجھے مدد کرے گا جب بیٹا ایسا نہیں کرتا تو ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے صدمہ ہوتا ہے کہ جو مقصد سے ان کو بڑا کیا اس لیے وہ بیچارہ مارا مارا پھرتا ہے اچھا ایک استاد چاہتا ہے کہ میرا شاگرد جو ہے میرا ہم نوا بنے اور میرے ورثے کو آگے بڑھائے تو یہ امید لگی ہوئی ہے باپ کو یہ امید لگی ہے استاد کو یہ امید لگی ہے اور ایک شعر جو سب سے زیادہ مخلص ہو سکتا ہے اپنے متوسلین اور مریدین کے باپ میں اس کو بھی امید ہوتی ہے وہ بھی غرض رکھتا ہے وہ کیا غرض رکھتا ہے کہ کوئی مرید جو ہے اس کا بیڑا پار ہوگا تو وہ مجھے جنت میں لے جائے گا اس کی عبادتیں قبول ہوگی تو کچھ نہ کچھ میرا بھی اس کے اندر حصہ لگ جائے گا تو غرض نکلی کہ نہیں نکلی لیکن اللہ کی بندوں کو پیدا کرنے سے کوئی غرض نہیں ہم اللہ کو کیا دے سکتے ہیں یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہم کو پہنچنا ہے من عمل صالحا فلنفسه اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ بھی تمہارے لیے مجھے تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ تم مقصد پر زندگی گزار رہے ہو گاڑی لے کے آ پائے ٹھپ ہو گئی اور چلتی سیل لگاتے ہیں آدمی ناراض ہوگا اتنا پیسہ خرچ کر کے لائے ہی چلنے کے لیے تیار نہیں بیل گاڑا لائے سپاٹا لگایا چلنا شروع کر دیا خوشی ہوتی ہے کہ بیل اچھا ہے چلتا تھا مقصد پہ آگے تو بڑھ رہا ہے تو خوشی ہوتی ہے اس کو لاکھوں کی گاڑی لایا چلتی نہیں مقصد میں ناکام ہے دکھ ہوگا آدمی کو انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا جب عبادت کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ مقصد پر کام کر رہا ہے چلو اسے اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آیا ارے باپ جو ہے دیکھیں کہ بیٹا کما کے مجھے کچھ نہیں دیتا لیکن وہ کمانے کے لیے جاتا آتا دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے اس کے دل کو سکون ہوتا ہے کہ چلو میں نے جو محنت کی تھی وہ کام لگ گئی اللہ فرماتے ما من ان تم کیا کما کے مجھے کھلاؤ گے میں تو کھاتا نہیں ہوں اللہ کی ذات وہ ہے کہ کھلاتے ہیں سب کو لیکن کھاتے نہیں ہیں پلاتے ہیں سب کو لیکن خود پیتے نہیں ہیں یہ اللہ کی شان ہے اس کے اندر سمدیت نہ کھانا ہے اسے اور نہ پینا ہے اسے بھرم قائم کیا ہے لے جا کر اس کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا بھائی اس کو خوش کرنا ہمارے رب ان تمام چیزوں سے نہیں بندوں کی عبادت سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو فائدہ بندوں کا ہو جاتا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ کی رضا کے دروازے کھل جاتے ہیں کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں دنیا میں سرفرازی کے دروازے کھل جاتے ہیں فائدہ تو پھر بھی اس کا ہی اللہ آگے فرماتے ہیں ان اللہ الرزاق تم کیا رزق دو گے تم جو محنت کرتے ہو اصل میں تو میں دیتا ہوں تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم محنت کرتے ہو اور تمہیں کام میں لگا کے رکھا ہے کیونکہ بیکار آدمی زیادہ گڑبڑ کرتا ہے تم کو کام میں لگا کے رکھا ہے جو نکڑ پر بیٹھتے ہیں آرام سے رات کو بارہ بجے ایک دم شور ہوا میں نے کہا کیا ہوا تو ان میں لڑائی ہو گئی میں نے کہا اس میں ہونا یہ جو فارغ بیٹھے گا اس کا یہ کام ہوگا یہ شورج ہوگا روز رات کام والوں کے پاس کہاں ٹائم ہے ایک تو بیٹھنے کا اور اگر بیٹھ بھی جائیں تو ان کو یہ سب لمبی باتیں کرنے کا بل کلنٹن تک جانے کی ان کو ضرورت بھی کیا ہے وہ سب محنتوں میں نہیں لگتا وہ جانتا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے پیدا کیا صبح اٹھ کے مجھے نماز پڑھنی ہے مجھے تعجد میں اٹھنا ہے مجھے عبادت کرنی ہے مجھے ذکر اللہ کرنا ہے وہ اس میں لگے گا بیکار اور فضول آدمی بیٹھے گا شیطان اس کو غلط کام کے اندر لگاتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے تم لگے رہو کام میں روزی کمانے کا ایک ذہن کے اندر خاکہ ہے تو آدمی جاتا ہے آتا ہے مصروف رہتا ہے تو دوسری فضولیات اور گناہوں سے بچا رہتا ہے کام میں آدمی لگ جاتا ہے جب آدمی کا دماغ فارغ ہوتا ہے شیطان اس کو گناہ کے چوچلے سکھا دیتا ہے اور گناہ کی پلاننگ کرنا شروع کر دیتا ہے آدمی اس لیے فرمایا تنہا مت بیٹھو لیڈو قرآن لے کر بیٹھ جاؤ کتاب لے کر بیٹھ جاؤ تصویر لے کر بیٹھ جاؤ اور کچھ نماز لے کر بیٹھ جاؤ مسلح لے کے بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ دوسرے وساوس اور برا جو خیالات انسان کو خراب کرتا ہے دل دماغ کو اس سے بچا لے ان اللہ رضا اب خیال ہوگا کہ وہی کتنا دے دے کے دیں گے اس کو دیں گے اس کو دیں گے انڈیا والوں کو دیں گے انگلستان والوں کو دیں گے اور ہندوستان والوں کو دیں گے پاکستان والوں کو کتنے ملک ہیں کتنوں کو دیں گے اللہ فرماتے ہیں ہم بڑے زبردست اور قوت والے ہیں سب کو دیتے ہیں تب بھی تھکتے نہیں ہیں تم تو کام کر کے خود کھانے کے لیے بھی نہیں رہتے اس میں تھک جاتے ہیں کیوں نہیں کھاتا کہ تھک اتنا گیا ہوں تو کمایا تو کھانے کے لیے تھا لیکن کھانے کو بیٹھا تو تھک گیا ہے اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں اللہ کیسے نہیں تھکتے یوں فرمایا ولم یا اللہ فرماتے ہیں یہ پوری کائنات بنا کے میں نہیں تھکا تو اب تم کو دینے میں کیا تھکنا ہے جب بنایا تھا تو مجھے خیال تھا کہ تمہیں دینا ہے اور تمہیں کھلانا ہے تو جتنے پیدا کرتا ہوں اتنی طاقت رکھتا ہوں تم کو کھلانے کی بھی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ہمارا مزاج کیا ہے اولاد نہیں ہوئی تو رو رہا ہے رو رہا ہے بھائی اولاد حضرت دعا فرمائی اللہ اولاد دے دے بہت رویا بہت رویا بے ہوش ہو کے گر گیا اللہ تعالیٰ نے اولاد دینا شروع کیا دس اولاد ہو گئی مولانا پوچھتا ہے اب اس کو بند کرنے کا کوئی راستہ پر میں بے ہوش ہو جا رو رو کے اللہ بند کرا دے گا میں گیا تھا راجستھان تو وہاں بچوں کو انعام دے رہے تھے بچیوں کو انعام دے رہے تھے اس میں ایک لڑکی کا نام آیا تمت بل خیر میں نے کہا یہ کیا ہے تمت بل خیر تو کتاب ختم ہوتی ہے تو نیچے لکھتے ہیں تمت بل خیر یعنی خیریت کے ساتھ یہ کتاب پوری ہوگی میں نے کہا یہ لڑکی کا نام تمت بل خیر تو وہ عالم تھے انہوں نے کہا کہ اولاد پہ اولاد آ رہی تھی میں نے سوچا یہ بری بات ہے کہ بند بھی نہیں کر سکتے تو میں نے نیٹ فالی کے طور پر اس کا نام تمت بل خیر رکھا اپنی اولاد ہوتی ہے تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ اولاد نہ آئے تو انسان پریشان اولاد زیادہ آ جائے تو بھی انسان حیران اور پریشان ہوتا ہے اب لا کے ان کو کھلاؤں گا کہاں سے کیا کروں گا حساب کتاب سوچو ذرا اللہ کا نظام کتنا بڑا ہوگا مہینے کے اینڈ پر جب خرچہ دیکھتا ہے بل دیکھتا ہے بیچارے ہمارے محتمیم صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں تھے ہمارے حافظ یعقوب گھڑیالی صاحب کے ساتھ تھے وہ اچھی گفتگو کرتے ہیں املی پورے کے امام صاحب وہ ہمارے ساتھ تھے اس زمانے میں بلڈنگ کے اندر ان کے نئے میٹر لگائے ہمارے محتمیم صاحب نے پوچھا کہ حافظ صاحب وہ میٹر لگائے ہیں وہ کیسے ہیں ارے کہ بہو ہارا میں میٹر لگاویلا છે એટલા ફાસ્ટ ભરે کہ بل آئے એટલે طبیعت خوش થઈ જાય આપણે وہ ایسے ہی لطیفے کے طور پر کہا تو آدمی مہینے کے اینڈ پر جب حساب کرتا ہے تو حیران پریشان ہو جاتا ہے اب اللہ کی طاقت کو اس کے خزانے کو سوچو کہ اللہ دے رہے ہیں دے رہے ہیں لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی نہ ادھر سے کوئی خبر آتی ہے کہ آپ تھک گئے ہیں کتنا کھاؤ گے اور کتنی ہوٹلوں میں جاؤ گے نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ کھاؤ اور کتنا کھانا ہے تمہاری طاقت کے مزدور پر کھاؤ لیکن میں تھکنے والا نہیں ہوں عمل کرنے پر اللہ عجر دیتے ہیں تو نہیں تھکتے تم کھاتے کھاتے تھک جاؤ گے اللہ دیتے دیتے نہیں تھکیں گے یہ اللہ کا نظام ہے واقعات میں لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی بہت بڑی حکومت تھی اور دعا بھی انہوں نے زبردست کی اسی کے مطابق ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کو جو حکومت ملی اور جو اقتدار ملا وہ بھی ایسا ملا رب اغفر لی نبیوں کی دعا میں مغفرت کا تذکرہ پہلے آخرت کا تذکرہ پہلے دنیا کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں اللہ نے ہم کمزوروں کی رعایت فرمائی گی نہیں تم ایسی دعا مت کرنا تم یوں کہنا ربنا آتے نا پھر دنیا ہسنا ہم دنیا میں اللہ پہلے ہسنا مانگتے ہیں پھر آخرت کے اندر کیونکہ دنیا ہماری آگے ہے اس لیے دنیا مانگ لی پہلے نبیوں نے پہلے مغفرت مانگ لی اور اس کے بعد جو مانگی دعا تو حیران ہو گئے مانگنے والے کے عجیب مانگ لیا وہلی ملکن لائم بغلی لحادی ممبادی یہ فرما ایسا ملک عطا فرما اور ایسی حکومت اور اقتدار عطا فرما کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی اور نہ میرے بعد کسی کو ملی تو فرما ہواؤں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت دے دی اور جنت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی اور پرندوں کے اوپر بھی اللہ نے حکومت دے دی اور چرندوں کے اوپر بھی اللہ نے حکومت دے دی اور انسانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام نے فرمایا اللہ ایک دن تو کم سے کم تیری مخلوق کی میں دعوت کروں فرمایا اچھی باتیں کرو دعوت اب ڈیگیں لگی ہے جیسے ہمارے محلوں میں لگتی ہیں یہ چھوٹی ڈیگیں وہ جناتوں نے بنائی تھی بڑی بڑی ڈیگیں حضور راسیات بہت بڑی بڑی پتھر کی بنائی ہوئی اور تانبے کی بنائی ہوئی ڈیگیں جیسے کہ اجمیر شریف کے اندر خواجہ صاحب کی ڈیگیں ہیں حالانکہ یہ خواجہ صاحب نے نہیں بنوائی تھی تو رجپوتوں کے پاس سے مغل لے کے آئے تھے اور اجمیر میں نظر کر دیا تھا لوگ سمجھتے ہیں یہ برکت ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ تو رجپوتوں نے بنوائی تھی اپنے لیے لیکن یہ یہاں سے لے کر کے آ گئے مغل ان کے اوپر حاکم بنے اور ان کو مغلوب کیا اور ان کی لائے اور اجمیر سے عقیدت بہت کی خواجہ صاحب سے اس لیے یہاں لا کر نظر کر دیا ایک ڈیگ تین لاکھ روپے کی تیار ہوتی ہے اس وقت دوسری چھوٹی ڈیگ ہے تقریباً پونے دو لاکھ روپے کی تیار ہوتی اب اس کا بھی عجیب نظام ہے کہ اندر جتنی گرمی ہوگی باہر اتنی ٹھنڈی ہوگی ایسے مواد سے بنائیے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام نے دعا کر لی کہ اللہ یہ تیار ہو رہی ہے اب تیری مخلوق کی دعوت ہوگی دوپہر کو پہلا کھانا شروع کریں گے سمندر کے کنارے پر ایک بہت بڑی مچھلی آئی کہا سلیمان علیہ السلام کی دعوت ہے میں آئی ہوں مہمان بن کے آدھے تو لوگ دیکھ کے بھاگ گئے ایسا مہمان ہم کو نہیں چاہیے یہ مہمان ہے کہ مصیبت ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو کالا کلوٹا ہو لمبا ہو چوڑا ہو ہے مہمان لہذا پوچھو ان سے کہ کیا فرمایا لاؤ کھانا لاؤ تو کھانے کے لیے کوئی دسترخوان کی ضرورت نہیں تھی اس نے کہا میں منہ کھولتی ہوں تم ڈیگے اندر انڈیلتے جاؤ اب ڈیگے گئے شروع کر دیا فرماتے ہیں ایک ڈیک دو ڈیک جتنی لین تھی وہ تمام لینیں پوری ہو گئی اور مچھلی جاتی نہیں میزبانوں نے کہا کہ اب تشریف لے جائیے انہوں نے کہا لیکن ابھی کھانا تو پورا ہوا نہیں میرا یہ تو ایک لکما ہوا فرما ہماری دیگیں ختم ہو گئی تیرے جتنے بھی لکمے ہوتے ہوں اب آگے کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی حضرت سلیمان علیہ السلام سلام سے کہا گیا بس تھک گئے اتنی دیر میں ابھی تو مچھلیاں کروڑوں کی تعداد میں ہے ان میں سے ایک مچھلی آئی اور اس کے اندر آپ کی سب دیگیں اور آپ کی طاقتیں ختم ہو گئی اس مچھلی کو روزانہ تم نے ابھی جتنا کھلایا اتنے تین لوگ میں کھلاتے ہیں اور ایسی کروڑوں مچھلیوں کو روزانہ کھلاتے ہیں اور ایسی اربوں خربوں مخلوق کو کھلاتے ہیں اور دنیا میں جتنے ان کو کھلاتے ہیں آسمان میں جتنے ان کو کھلاتے ہیں سمندر میں اٹھارہ ہزار مخلوق ہے اور وہ بھی اربوں خربوں کی تعداد میں ہم ان کو کھلاتے ہیں سوچو ہمارا خزانہ کتنا بڑا ہوگا اللہ فرماتے ان اللہ اللہ ہی رزق دینے والے ہیں تم محنت پورا مہینہ کر لو اور مہینے کے اینڈ پر سیٹ یوں کہہ دے کہ نہیں ہے پیسے نہیں دیتا کیا کر لو گے بولو اب سر پٹ کو لیکن وہ چونا لگانے پہ آ گیا تو کیا کریں گے نہ کہتا ہے نہیں دوں گا سر مہینے بھر کی محنت رائے گان ہو گئی لیکن اللہ کا کرم ایسا ہے کہ خالی ارادہ کرنے پر دینا شروع کر دیں خالی نیت کوئی کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دفتر خالی تمہارا نیتوں کا تم نے شروع کیا ہماری طرف سے اجر کا ملنا شروع ہو گیا کتنا کرم ہے اللہ کا اور عبادتوں کے ارادے پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں گناہ کا ارادہ ختم کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے نیکیاں لکھنا شروع کرتے ہیں فرمایا ہمارے جیسا کوئی قوت والا ہے ہمارے جیسا کوئی اقتدار والا ہے ہمارے جیسا کوئی کرم کرنے والا ہے ہمارے جیسا کوئی احسان کرنے والا ہے اور ہے کوئی ہمارے جیسا دینے والا اور عطا کرنے والا کہ اللہ سے بڑھ کر عطا کرنے والا کوئی نہیں فرمائن اللہ رضا ظلم و وہ زبردست بھی ہیں بڑا سنبھل کر دیتے بھی ہیں جیسا جس کو دینا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور عطا کرتے ہیں آج تو اتنا ہی ہوگا اگر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ جو ہے مزید تشریح اس کی کریں گے آج کی آیتوں میں سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ ایمان والے تو عبادت کو سمجھتے ہیں اور تشریحی طور پر وہی جو ہیں اس میں مطلوب ہیں اور انہی کو کہنا مقصود ہے کہ تم کو تو عبادت ہی کرنا ہے اسی کے لیے تم پیدا ہوئے ہو اور آگے چل کر فرمایا کہ تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے تم کچھ بھی نہیں کرو گے تو اللہ کی ذات پر یقین رکھو بیٹھے بٹھائے تم کو ہم کھلا سکتے ہیں لیکن اسباب کو اختیار کرنا چونکہ توکل کے خلاف نہیں ہے اس بنا پر چلو تم کچھ کام کرتے رہو لیکن کام ہونے کے بعد مت سمجھنا کہ تمہیں جو دے رہے ہیں تمہاری محنتوں کا خلاصہ ہے یہ ہمارا فضل ہے کہ تم کو دے رہے ہیں ورنہ سب کچھ کر کے بھی تم کو محروم رکھ سکتے ہیں کروڑوں روپے کا کمانے والا ایک گوشت کی بوٹی کا اور ایک روٹی کے ٹکڑے کے کھانے کا محتاج ہو جاتا ہے اللہ بتلاتے ہیں کہ سب کچھ ہو کر بھی میری قدرت نہ ہو اور میرا حکم نہ ہو تو تم کو کچھ بھی نہیں مل سکتا ہمارے مشاہد مثال دیتے ہیں ہماری بے اختیاری کتنی ہے ہماری بے بسی کتنی ہے ہماری بے کسی کا عالم کیا ہے مثال دیتے ہیں ایک آدمی ٹرین سے گزر رہا ہے اس کے جیب میں پیسہ بھی ہے سامنے اسٹول نظر آ رہا ہے ٹرین تیزی سے چل رہی ہے چائے پینے کا تقاضا ہے اسٹول پر چائے لے کر لوگ دوڑ رہے ہیں لیکن یہ چائے نہیں پی سکتا جیب میں پیسہ ہونے کے باوجود اللہ نے بتلایا کہ مت سمجھنا کہ پیسہ ہوگا تو سب کام چل جائے گا جیب میں پیسہ ہو کر پھر بھی استعمال نہ کر سکے میری قدرت ہے اور میں جب چاہوں گا وہ استعمال ہوگا انسان کی بے بسی ہے بے کسی ہے لیکن یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ڈھیل دے رکھی ہے ایک حد تک اختیار دے رکھا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے کہ اب میں مختار کل ہو گیا میں سب کچھ ہو گیا لیکن اس کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا خالی دو دن بخار آتا ہے تو پہلوان کی پہلوانی خرم اور طاقت والے کی طاقت ختم اور قوت والے کی قوتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں اور جوانوں کی جوانی کا جنازہ اٹھ کے رہ جاتا ہے اس لیے حضرت نے تو لکھا کہ بخار پر اللہ کرم کرے کہ بڑے بڑوں کی اکڑ نکال کے رکھ دیتا ہے تو کہنے کا منشا کیا ہے انسان اصل میں عبادتوں کی طرف متوجہ ہو جو اپنا مقصد زندگی ہے اس کی طرف متوجہ ہو یہ ضروریات زندگی ہیں اس کو استعمال کریں لیکن نظر ہمیشہ مقصد کے اوپر رکھے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو کامیابیوں سے سرفراز فرمائے اپنی عبادت اور ذوق عبادت اور اپنا عشق اور محبت اللہ تعالی نصیب فرمائے ہمارے ایک مقتدی ہیں عباس بھائی ان کی بہو بیمار ہیں خاص طور سے ان کے لیے شفا کے واسطے دعا فرمائیں اور ہمارے یوسف حسین سرس والوں کی لڑکی کا انتقال ہوا مغفرت کے لیے دعا ہو اور مرحوم بابو بھائی خطیب کی بہن مریم بیوی کا انتقال ہوا ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت ہو اور بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے ضرورتیں اور اپنے بیماروں کے لیے دعا کے واسطے کہا ہے بیماروں کے لیے تو شفا کی دعا ہو اور جو مرحومین مرحومات ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا ہو اور جو ضرورت والے ہیں ان کے لیے یہ دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حوائج کو غیب سے جو ہے پورا فرمائیں غیب سے تکفل فرمائیں اور جو دور دراز سے حضرات تشریف لاتے ہیں دین کی نسبت سے ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب آئے ہیں اور سن اللہ سے ہمارے حضرت مولانا تشریف لائے اور بہت سے علماء تشریف لاتے ہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کا آنا قبول فرمائے اور ہماری مجلس میں ان کی وجہ سے اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ چار چاند لگائے اور ان کی توجہات بھی اللہ کرے گا ہم کو حاصل ہوں اللہ مصیدینا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضي بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها سلغايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اللهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا الأولى اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذنا ولمشايخنا ولمن ولمن حق علينا بالدعاء واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا يا يا قاضي الحاجات حل المشكلات كافي المشكلات يا يا دافع شافي على كل شيء قدير ربنا هب لنا من مہما وذرياتنا قرة البلی واجعلنا للمتقين کا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حل فرما رحم کے کرم کے عافیت کے خیر کے فضل کے فیصلے فرما اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما اے اللہ عبادت اور طاعت والی زندگی عطا فرما اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اپنی بندگی سے ہمیں مالا مال فرما اے اللہ عبادت اور تیری معرفت ہمیں نصیب فرما تیرا ذوق تیرا شوق تیرا عشق ہمیں عطا فرما اے الہ العالمین جو طلبہ پڑھ رہے ہیں علم نافع عمل صالح نصیب فرما اور اے اللہ جو علماء محنت کر رہے ہیں ان کے علم کو قبول فرما ان کے عمل کو قبول فرما اے اللہ ان کے علوم میں برکتیں عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو میں والی موت عطا فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور فرما کی رقم الرا ہی لوگ آتے ہیں اب کس کا دل کیا ہے کیسا ہے کس کو اللہ تعالیٰ کس طرح نوازیں گے اور کس کو کیا نعمتیں اللہ نے عطا کی ہم کہہ نہیں سکتے اس بنا پر جب ذکر ہوتا ہے تو ان کی توجہات اور ان کے معرفت سے سرشار جو دل ہیں ان کے انوار سے بیٹھنے والے محروم نہیں ہوتے انہیں پتہ نہیں چلتا لیکن اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں سلسلوں کا فیض بھی اللہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے یہ ہمارے سلسلے میں اہم کڑی ہے مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور دھیان میں بیٹھنا اس کا نام اصل میں مراقبہ ہے جتنی بھی سلسلے ہیں سب میں مراقبے ہیں مختلف نوعیتوں کے ساتھ حضرت والا خانوی رحمت اللہ علیہ نے کئی مراقبات لکھے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کو رمضان المبارک میں کون گھنٹے کا مراقبہ صبح کی نماز کے بعد فرماتے تھے تو مراقبہ جو ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے اور اگرچہ مقصود نہیں ہے مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہے لیکن مقصود تک پہنچنے کے لیے وسائل ہوتے ہیں اور سیڑھیاں ہوتی ہیں یہ ایک طرح کی سیڑھی ہے اور اس سے آدمی وہاں تک پہنچتا ہے اور اصل تو ہے اللہ کی رضا کا حصول یہ حاصل ہو جائے اس کے لیے پوری زندگی جو ہے کام کرتے رہنا ہے کہ آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں ہزار بار شویم دن سے مشکو گلا ہنوز نام تم گفتن الله وأزواجه وأتباعه وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن اس کا نفع یہ ہوگا کہ اللہ کا دھیان آج سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ آدمی اللہ سے بے دھیان ہے جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو شیطان گھیر لیتا ہے اور دبوچ کر گناہوں کے اندر لگا دیتا ہے اللہ کے دھیان سے آدمی نیکی کی طرف جائے گا اللہ سے دھیان ہٹے گا تو گناہ کی طرف شیطان لگا دے گا آج دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اللہ کی طرف توجہ ہو دوسری طرف اللہ کا دھیان ہو اور گناہوں سے بچنے کا خیال ہو نیکیوں کی طرف قدم بڑھ رہے ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہ مراقبہ کریں گے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے یہ مراقبہ روزانہ کرنا ہے ہر وقت کرنا ہے اور کم سے کم دس پندرہ منٹ کے لیے ہر ایک کو کرنا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے اور ہوگا کیا کروڑوں کو جو فائدہ ہوا اللہ ہمیں بھی دیں گے کبھی فائدہ معلوم نہیں ہوتا لیکن پہنچ رہا ہوتا ہے فائدہ اب مراقب ہوں اے خوب دل بیدار شاہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار پانی ہے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی جا کے مانا جگہ لحد کا ایک مانا تو آیا گیا تم فسال اللہ دنیا میں اب کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے سے مانگے کہاں جائے کس سے کسے اور دنیا میں حاجت روا کون گے سب کا بتا تا گے تب بناتے ہیں بند کر دی ہم نے لیکن ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب پورے جسم پر کوئی اختیار نہیں ہوگا یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ کون آنکھ بند کر دے گا دل تجھے گڑیاں دیتا ہے منادی گردوں نے گڑی عمر کی گٹا دی ہو رہی ہے عمل مسلے برف کم رفتہ رفتہ چپ کے چپ کے دم بدم ایک دن مرنا گیا پھر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 أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أعط نفوسنا تقواها وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا و مولاہا یا مقلب القلوب سب قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب سب قلوبنا علی طاعتک یا ذل جلال والاکرام ويا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ارحمنا واعف عنا فانك مجيب الداعين ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں اے اللہ بہت بڑے قطع کار ہیں اے اللہ بہت بڑے ضیاء کار ہیں اے اللہ بہت بڑے ریاکار ہیں اے الہ العالمین ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے اے اللہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں اے اللہ تیرے علاوہ درگزر کرنے والا کوئی نہیں اے اللہ درگزر کر دے اور اللہ معافی کے پروانے عطا فرما دے اور گناہوں پر آپ کو درگزر کی قلم چلا دے اور اے اللہ تو نے اگر معاف فرما دیا تو تیری شان میں تو کوئی کمی نہیں آتی لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ امت کی بگڑی بنا دے امت کے حال پر رحم فرما اللہ کرم کی بھیک دے دے اللہ پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے اے اللہ اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما تو سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے تلاوت قرآن کا بنا دے اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما اے اللہ قسم کی الجھنوں کو دور فرما دے اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دے اے اللہ ظالموں کی بھی فرما دے اے اللہ جو سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور اے اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوتاہیاں کرتے ہیں اور اے اللہ دنیا کو ورغلا رہے ہیں اے اللہ تو ہی ان سے نبٹنے کا معاملہ فرما دے اے اللہ یہ امت بڑی کمزور ہے اے اللہ ہم لوگ بڑے ضعیف ہیں اے اللہ العالمین یہ ہماری کمزوری کہ ہم سنتوں پہ قائم نہیں ہو سکے ہم سرکار کے طریقوں پہ قائم نہیں ہو سکے تو دنیا کو ایسے چوچلے کرنے کا موقع ملا ایسی سازشیں کرنے کا موقع ملا اے اللہ سازش کرنے والوں کو فیل فرما فرما دے دے اللہ حق کا بول بالا سرکار کی شان کو دوبالا فرما دے اللہ آفتاب پر تھوکنے والے اور سورج پر کیچڑ اچھالنے والوں پر ہی کیچڑ اچھلتا ہے یہ یقین ہے ہمیں اللہ تو نے جب قرآن میں تعریف فرما دی اللہ جب تو نے سرکار کی تعریف اپنی کتاب میں فرما دی تو نے اللہ آسمانوں میں تعریف فرما دی اور اپنا پیارا نبی کہہ دیا تو دنیا کتنی بھی برائی کرے کوئی فرق آنے والا نہیں اور آفتاب کی برائی کرنے سے آفتاب کو کوئی فرق نہیں آتا اور چاند پر تھوکنے سے چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا الہ العالمین ہمیں سرکار کا سچا شہدائی بنا دے امت کے ایک ایک فرد کو اللہ سنت کا عاشق بنا دے سنتوں کے اوپر جما دے کثرت سے تیرے سرکار کے دربار میں درود پیش کرنے والا بنا دے سچا عشق محبت عطا فرما دے اللہ سچا عشق یہ ہے کہ ہم ایک ایک سنت تلاش کر کر کے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں سازشیوں کو فیل کرنے کا اللہ سب سے اچھا راستہ یہی ہے اے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے اے اللہ العالمین ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دے عشق رسول محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما دے اے اللہ نمازوں پر گمزد فرما دے اے اللہ تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت تیرا عشق آتا فرما دے اے عالمین کی سازشوں کو چوکنا ہو کر لینے والا بنا دے اے اللہ اس کی سازش کی چال میں الجھنے سے پوری امت کی حفاظت فرما دے آپس کے انتشار سے اللہ حفاظت فرما دے ہمیں ایک اور نیک بنا دے اللہ محبتیں اور اتحاد و اتفاق عطا فرما دے پوری ملت کو متحد فرما اے اللہ ہر قسم کے فیل کرنے والے اور ہر قسم کے سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ناکام تر بنا دے اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما دے اے الہ العالمین ہمیں دین پر دائم اور قائم فرما دے استقامت اور ہدایت والی زندگی عطا فرما دے گمراہیوں سے اللہ حفاظت فرما دے راہ راست پر چلنے والا بنا دے اللہ صحیح راستے ہمیں سجا دے غلط رہبریوں سے حفاظت فرما دے اچھے اور بزرگوں سے مشاعر تعلق قائم کرنے والا بنا دے سلسلوں کا فیض ہمیں عطا فرما معرفت عطا فرما اے اللہ نور معرفت سے قلب کو منور فرما اے اللہ دن رات سو فیصد ایماندار بنا دے اللہ تجھ سے مانگنے والا ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے والا بنا دے تیرے دربار میں رونے والا بنا دے اے اللہ تو ہی عطا فرمائے گا اور تو ہی تمام کام بنائے گا اس کے یقین عطا فرما دے ذکر و شغل ہمیں نصیب فرما دے اوراد و وظائف کرنے والا بنا دے اللہ تو نے دنیا سے نہیں روکا لیکن یہ ضرور فرمایا کہ رزق حلال کی تلاش اپنے اعتبار سے کرنا اللہ رزاق تو ہی ہے اس کے یقین ہمیں عطا فرما اے اللہ ایسے علوم اور ایسے فنون عطا فرما جس سے ہمارا دین چمک جائے ہماری زندگیاں سو فیصد دیندار بن جائے اللہ ہمیں باحیا بنا دے پاک لال بنا دے علم مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی مقابل کی حفاظت فرما مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما جملہ مسلمان عالم کی حفاظت فرما پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اللہ مدد فرما مظلوموں کی اور اے اللہ ظالموں کی سرگوبی کے فیصلے فرما اے العالمین باطل کی جتنی اس کی میں ہے پھر فرما دے کا بول بالا فرما دے اسلام کا بول بالا فرما دے اے اللہ ہمیں سو فیصد ایماندار بنا باحیا بنا ہر قسم کی اخلاقی کمزوریوں سے ہماری حفاظت فرما گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیکھیوں کا ذوق شوق ہمیں عطا فرما اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض غیر سے قرضے نکالنے کی شکلیں پیدا فرما جن کی قانونی چارہ جوئیاں چل رہی ہیں باعزت رہائی کے فیصلے فرما جو تیرے بندے قید و بند کی صحوتیں بلا کسی وجہ کے برداشت کر رہے ہوں اے اللہ باعزت رہائی کے ان کے واسطے فیصلے فرما دے اے العالمین ہم سب کو اللہ دین پر دائم قائم فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وہ اپنے آخر ہو کل میں والی عطا فرما جو حضرات حج کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جا چکے ہیں ان کی حفاظت فرما ان ان کے حج کو قبول فرما جو جانے والے ہیں ان کو بھی منظور فرما جو ارادے کر رہے ہیں نہیں ہو سکا ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں مقدر فرما ہر امتی کو یہ مقام دکھا اور اللہ یہ فریض ادا کرنے کی سعادت سے مالا مال فرما ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما اس کے درمیان آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما اللہ مقامات کی قدر نصیب فرما ان مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما غیر نصرت کے فیصلے فرما پورے حجاج کرام کی حفاظت فرما ان تمام مقامات کی حفاظت فرما خیر و عافیت کے ساتھ ان کا واپس آنا مقدر فرما اے اللہ یہ مجمے کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح میں منظور فرما سبحان عما یصفون سلام علی المرسلین المرسلين والحمد لله رب العالمين ساڑھے آٹھ بجے کا وقت ہے چمپا مسجد میں پیر کے روز انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد پھر ایک مجلس اللہ نے چاہا تو منعقد ہو